حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ اسلام سے پہلے ہم دسویں محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے جب رمضان کا حکم نازل ہوا تو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے جو چاہے اس کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے چھوڑ دے سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار چار سو تینتالیس